حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ بصرہ کے حاکم تھے ماہ رمضان المبارک کے آخر میں خطبہ دیا فرمایا اپنے روزوں کی زکاۃ یعنی صدقۃ الفطر نکالو لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے آپ نے فرمایا یہاں جو مدینہ منورہ کے لوگ ہیں انہیں اور اپنے بصری بھائیوں کو تعلیم دیں کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقہ ہر مذکر و بانس اور آزاد و غلام پر کھجور اور جو کا ایک ساکھ اور گندم کا آدھا سا فرض کیا ہے تو لوگ اٹھے ہشام نے حمید کی مخالفت کی ہے اس نے حسن کے بجائے ابن سیرین کا نام لیا ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو دس